بسر بن سعید کہتے ہیں کہ سیدنا ابی کعب رضی اللہ عنہ کے بھانجے ابو جہیم نے مجھے زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ کی طرف یہ پوچھنے کے لیے بھیجا کہ انہوں نے نمازی کے آگے سے گزرنے والے کے متعلق کیا سنا ہے انہوں نے کہا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا اگر گزرنے والا چالیس کھڑا رہے تو یہ اس کے لیے گزر جانے سے بہتر ہے اب میں یہ نہیں جانتا کہ چالیس دن مراد ہیں یا مہینے یا سال حدیث نمبر چودہ سو چورانوے مسند احمد